اسماعیل بن جعفر نے کہا مجھے ابو حضرہ القاس یعنی یعقوب بن مجاہد نے عبداللہ بن ابی عتیق سے خبر دی انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کے مانند روایت کی اور حدیث میں قاسم کا واقعہ بیان نہ کیا صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار دو سو سنتالیس